حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو کونے حجر اسود اور رکن یمانی چھوتے دیکھا ہے میں نے کبھی بھی سختی ہو یا سہولت ان دو کونوں کو چھونا ترک نہیں کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچپن